اب یہ سیلاب زدگان کی امداد کے مسئلے کے اندر جو واقعات آپ کے سامنے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں اخبارات میں ہاں جی لانتی کے بچے وہ قوم ڈوب رہی ہے اور وہاں پر جاتے ہیں کوئی امداد کے بہانے نشہ ملا دیتے ہیں اور پھر جناب جی اب وہ کھا لیتے ہیں تو ان کا مال اور جان اور جناب مال اور عزت اٹھا کر لے جاتے ہیں ہاں جی ہاں، یہ جناب جی پھر جو امداد کے نام پر جناب مال وغیرہ سامان اکٹھا کرتے ہیں اور راستے میں غبن کر کے لے جاتے ہیں اور سہول پادری کا جو مال جا رہا تھا وہ کل آپ کے سامنے ہے ہاں جی میں وہ جیو ٹی وی والے نے موٹر وے پر پکڑ لیا پانچ ٹرک جا رہا تھا سارو قادری پادری کی طرف سے قادری صاحب کی طرف سے بزرگ جو ہے شیخ الاسلام تو ان کی طرف سے جا رہا تھا وہ جناب پانچ ٹرک پانچ جو ایک پہلا ٹرک تھا اس کے اندر جو ہے نا وہ ایک ڈالے برابر سامان تھا اور پیچھے جو چار ٹرک تھے وہ بالکل خالی تھے اور اوپر سے تمبو اور ادھر سے جناب مطلب کپڑے شپڑے جناب بینر پورے اور جناب سیلاب زدگان کی امتاز کے لیے پانچ ٹرک جا رہے ہیں یہ تو شیخ الاسلام ہے اس طور کے اب ہاں، جو اسلام سے ذرا دور ہے ان کا حال معلوم کر لیجیے یہ تو شیخ ہیں بے غیرت کے بچے <laughs> سمجھنے بات کی آ رہی